حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر اکہتر